تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جواب دوں اس کا فرمایا ضرور تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جو دوسروں کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے وہ اجہل ہے دوسروں کی دنیا کے خاطر میری اولاد کا فیوچر اور مستقبل بن جائے تو اولاد کے خاطر حرام کا کما کر جمع کر کے گیا اپنی آخرت کو تباہ کر دیا یہ اجہل ہے تو جو انسان دوسروں کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے اپنی آخرت کو تباہ کرے وہ اجہل قسم کا آدمی ہے ہمیں جاہل بھی نہیں بننا ہے ہمیں اجہل بھی نہیں بننا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ و نب نفس تموت حتہ تسک ملو رسک فتق اللہ و اجملو فلب پھر طلب و توق علیہ فن اللہ حب المتوکلین اللہ و ان نبصل تموت فرماتے ہیں کوئی آدمی نہیں مرتا نہیں مرتا نہیں مرتا کب تک جب تک اس کے رزق کا ایک دانہ بھی باقی رہے حتیٰ تستقبل ملا تو جب مقدر کا رزق مجھے ملنے ہی والا ہے ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ میرا مقدر کا رزق کسی طرح مجھ کو ملنے والا ہے تو میں پھر اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کیوں کماؤں میں نماز چھوڑ کر کماؤں گا تو بھی شام میں مقدر کے دو سو ہے وہی ملیں گے اور نماز پڑھ کر کماؤں گا تو بھی دو سو ہی ملنے والے ہیں تو جب ایک چیز متعین ہے طے ہے نکی ہے تو پھر میں اپنی آخرت کو کیوں برباد کروں اللہ و ان نفس لن تموت حتہ تستقبل رزقها کہا اللہ نبی علیہ السلام فرماتے فتق اللہ تقوا اختیار کرو یعنی کمانے میں تقوی اختیار کرو فتق اللہ اور اور کیسے پاکیزہ طور پر کماؤ سکون کے ساتھ کماؤ اطمینان کے ساتھ کماؤ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ہائے ہائے کرتے ہوئے نہ کماؤ فتق اللہ و اجمل و طلب و توکلو علیہ اعتماد ذات کے اوپر رکھو اللہ يحب المتوکلین اللہ توکل کرنے والوں کو اس پر بھروسہ رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اسی لیے ایک روایت میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعون الف ستر ہزار لوگ ہیں جن کو اللہ میری امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا ستر ہزار صحابہ فرماتے ہیں ان کی صفت کیا ہے وہ کیسے لوگ ہوں گے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یقتون و اللہ ربہم یتوکلون ہم الذین لا یسترقون جو جھار پھوک نہیں کراتے جو جھار پھوک نہیں کراتے ولا یقتون اس توا کا معنی عرب میں ایک علاج تھا وہ علاج کیا تھا سلیے کو گرم کر کے داغتے تھے اس کو افتوا کہتے تھے ہمارے وہاں بھی یہ ہے لیکن اب ٹیکنالوجی آ گئی اس لیے اب انجیکشن کے ذریعے سے دوا اندر ڈالتے ہیں اور اندر میں جلاتے ہیں یہ جو کینسر کا کیمو تھراپی دیا جا رہا ہے یہ افتوا ہی تو ہے یہ اندر میں جلاتے ہی تو ہیں طریقہ بدل گیا ورنہ ہے آج بھی وہ طریقہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے اور جو علاج نہیں کراتے وہ اور رب پر بھروسہ کرتے اب اس روایت پر بہت بڑا سوال ہو گیا کہ اللہ کے نبی آپ ہی تو خود کہتے ہیں کہ کل ہو اللہ پڑھو سورہ ناس پرو کل آیت الکرسی پڑھو سورہ پرو کل کلیائی حلقہ فرون پڑھو نظر لگ جائے تو یہ پرو اعوذ بھی کل ما ومن شر ما شرما خلق حضرت آپ ہی نے تو ہم کو بتایا اور آپ ہی نے دوائیاں بھی ہم کو بتائی شہد پیو اور اور جو ہے فلاں چیز کھاؤ اور کلونجی استعمال کرو اور حب سودا استعمال کرو اور کوٹ استعمال تو دوائیاں بھی آپ نے بتائی ہے اور جھاڑ پھوک کے طریقے بھی تو آپ نے ہی بتائے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ جو انسان ایسا نہیں کرتا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر دوا بھی کراتے ہیں لیکن اس کو اللہ نہیں مانتا بھروسہ اس پر نہیں بھروسہ اللہ پر وہ اللہ رب یا کوئی تعویذ مجھے اثر نہیں کرے گی جب تک کہ میرے مولا کو منظور نہ ہوگا کوئی علاج اثر نہیں کرے گا جب تک میرے رب کو منظور نہ ہو کوئی دوا اثر نہیں کرے گی جب تک میرے رب کو منظور نہ ہو تو یہ ہے وہ اللہ رب یا توکل اس کو توکل کہا جاتا ہے دوا دارو سے منع نہیں کیا یہ سب اسباب ہے ان سب اسباب کو اپنانا ہے اختیار کرنا ہے ڈاکٹر کو بتانا ہے اور ضرورت پڑنے پر آیت الکرسی کا عمل کرو سورہ ناس کا عمل کرو سورہ فلک کا عمل کرو لیکن ہمیں بڑا افسوس اس پر بھی ہے کہ نبی کی بتائی ہوئی بات پر تو ہمیں یقین آتا نہیں اور کسی عامل کی بتائی ہوئی بات پر بہت یقین آتا ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے ڈاکٹر کی بات پر اتنا یقین ہمیں کہ برسوں سے میٹھا کھا رہا تھا چھوڑ دیا ہم نے بھائی کیوں چھوڑ دیا آپ تو میٹھے کے شوقین تھے اور آپ نے میٹھا چھوڑ دیا ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر کی بات پر سو فیصد یقین ہے حالانکہ مان لو گلگلے ہیں یا سویا ہے یا زردہ ہے جو بھی چیز ہے حرام تو نہیں ہے حلال ہے آپ کے سامنے رکھا ہے حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کھایا کہہ رہے ہیں میرا ڈاکٹر منع کر رہا ہے ایک حلال چیز کو ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ دیا لیکن ایک حرام چیز کو ہمارے نبی کے کہنے کے باوجود نہیں چھوڑ دیا کیا ہمارا ایمان ہے اور پھر کہتے رحمت نہیں آتی پھر کہتے بڑے حالات میں ہیں ہم بڑے مسائب میں ایک ڈاکٹر کے کہنے پر حلال کھانا اس نے کہا گوشت نہ کھاؤ چھوڑ دیا اس نے کہا فلاں چیز نہ کھاؤ چھوڑ دیا حالانکہ یہ سب حلال تھی لیکن اس کے کہنے کی وجہ سے ہم نے چھوڑا اور میرا نبی حرام کے چھوڑنے کو کہہ رہا ہے پھر بھی زندگی پوری ہو گئی ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے اچھا جب کہا جاتا ہے بھائی تم اتنی ڈاکٹر کی بات مانتے تو کہتے ہیں ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے میرے بھائیوں فیس دیتے رہو وہاں تک خیر خواہ ہے پیسے بند کر دو کل اس کی خیر خواہی ختم ہو جائے گی میرا نبی ہر حال میں خیر خواہ ہے ہمارا نبی ہر حال میں خیر خواہ ہے اور وہ ہر حال میں ہم کو یہ کہہ رہا ہے یہ چھوڑو شراب چھوڑو زنا چھوڑو چھوڑو جوا اور ستہ بازیاں چھوڑ دو حرام کے لک میں چھوڑ دو وہ روزانہ ہمارا نبی کا کلام ہم کو کہہ رہا ہے لیکن افسوس کہ زندگیاں پوری ہو گئی ہم نے اس میں سے کوئی چیز کو نہیں چھوڑا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ دعا دے دی اللہ لے عائشہ اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما کیا دعا دی اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما حضرت عائشہ اتنی خوش اتنی خوش اتنی خوش کہہ رہی ہے نبی کی دعا میرے لیے بخشش ہو ہی گئی نبی کی دعا میرے لیے بخشش ہو ہی گئی تو حضرت عائشہ نے خوش ہو کر فرمایا اللہ کے حبیب آپ نے میرے لیے دعا کی فرمایا عائشہ تو خوش ہو ہو گئے فرمائے جی یا رسول اللہ آپ کی دعا اوپر جائیں میری مغفرت نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے سعادت ہے کہ آپ نے میرے لیے دعا کی اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ارشاد فرمایا عائشہ تیرے لیے میں نے ایک مرتبہ دعا کی ایسی دعا میری امت کے لیے میں روزانہ کرتا ہوں ایسی دعا میری امت کے لیے میں روزانہ کرتا ہوں اللہ فل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ میں روزانہ میری امت کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر ان کی ستاری کر اسی لیے روایتوں میں ہے بخاری شریف میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت دو مینگے لیے خوبصورت بڑے خوبصورت مینگے پچیس قبرے اور دو میندے لے کر ان کو ذبح فرمایا صاف سری روایت میں ہے فرمایا یہ دونوں مہندے میری آنے والی امت کی طرف سے قربانی ہے میری آنے والی امت کی طرف سے وہ نبی اپنی امت کے لیے ایڈوانس میں قربانی کر کے گیا لیکن اس امت کے پاس اپنے نبی کے نام پر دینے کے لیے کچھ نہ درود ہے نہ پیسہ ہے نہ وقت ہے کچھ نہیں ہے اس امت کو اپنے نبی کو دینے کے لیے میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں کا مزاج رہا ہمارے بزرگوں کا مزاج رہا ہے کہ وہ اپنی قربانی سے پہلے آقا کے لیے قربانی کرتے اپنی قربانی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی پہلے اپنے نبی کے لیے قربانی کرو اور ہم نے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کو سسر روح کا ایک ملفوظ حضرت سے ہم نے سنا فرمایا جب بھی تم اپنے مرحوموں کو اصال ثواب کرو جب بھی کرو قرآن پڑھ کر صدقہ کر کے جس طرح بھی تم اصال ثواب کرو تو پہلے یوں کہو اے اللہ میرا جو کچھ ہے میں نے جو کچھ پڑھا ہے اے اللہ پہلے میرے آقا کو پہنچا اس کے بعد سارے لوگوں کو فرمایا جب آقا کا نام لوگے تو اللہ سو فیصد محبوب کو دینے ہی والا ہے تو محبوب آپ کے صدقے میں میرے باپ کو بھی مل جائے گا میری ماں کو بھی ملے گا میرے چچا کو بھی ملے گا میری بیوی کو بھی ملے گا شوہر کو بھی ملے گا رشتے دار کو بھی ملے گا آقا کے ساتھ سارے لوگ آ جائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم کیوں نہ لیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسال ثواب ہم کیوں نہ کریں قرآن کریم کی جب آئے اتری کہ جب تمہیں میرے نبی سے بات کرنا ہو میرے نبی سے اگر تمہیں بات کرنا ہو تو پہلے تم صدقہ دے دو یا آیت اتری قرآن کریم میں اب بھی موجود ہے کہ میرے نبی سے بات کرنے سے پہلے تم صدقہ دو لیکن کتنا صدقہ دے یہ قرآن میں نہیں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا حضور پاک صاحب نے علی صدقے کی مقدار کیا مقرر کریں یا رسول اللہ چند جو جو جو آتے نہیں جو میں تھوڑے جو پہلے دے دے تو حضرت مسکرانے لگے اور کہا چند جو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے لیکن ابھی یہ آیت عمل میں آئے لوگ عمل کریں اس سے پہلے اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا حکم کو منسوخ کر دیا یعنی فرض منسوخ ہو گیا مستحب باقی رہا فرض ختم ہو گیا پہلے صدقہ کرنا نبی سے بات کرنے سے پہلے واجب واجب اور فرض تھا اللہ نے اس کے وجوب کو منسوخ کر دیا مستحب باقی رہا ہمارے اکابر کا اس آیت پر بھی عمل ہے کیا عمل ہے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جب مزار اقدس پر سلام تو سلام پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ہزار ریال صدقہ کر کے جاتے تھے ایک ہزار ریال مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی رقم صدقہ کر کے پھر نبی کے سامنے سلام پڑھنے جاتے تھے اسی طرح حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرکدہ حضور پاک سے کے پاس سلام پڑھنے سے قبل بہت بڑی رقم صدقہ کر کے جاتے تھے اور یوں کہتے تھے آقا کے دربار میں بات کرنا ہے صدقہ پیش کر دیں تاکہ مولا اپنے نبی کو ہماری طرف متوجہ فرما دیں ہمارے تو شاپنگ ہی میں سے فرصت نہیں ہوتی ہم کہاں صدقہ کریں ہماری تو شاپنگ ہی کا مسئلہ اتنا ہوتا ہے کہ صدقہ وزقہ ہم سے نہیں ہوتا بہرحال یہ بھی ایک عمل ہے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں نے پڑھی انی استغفر اللہ اليوم میں اتمرا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں سو مرتبہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی تو معصوم تھے اب کے کوئی گناہ نہیں نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد جب کوئی گناہ ہی نہیں تھے تو آپ استغفار کس کے لیے کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی امت کے لیے استغفار کرتے اپنی امت کے اور بعضوں نے کہا کہ ان اعمال پر استغفار کرتے تھے جو امت کی ضرورت کے لیے آپ نے کر لیے یعنی امت کا راستہ نکالنے کے لیے جو اعمال آپ نے کیے اس پر آپ استقفار کرتے تھے بہرحال جب نبی کا کوئی اچھا تیسرا جواب علماء نے یہ دیا امت کی تعلیم کے لیے استغفار کرتے تھے ہم کو یہ تعلیم دے کر گئے کہ او انسانوں او میرے امتیوں میرا کوئی گناہ نہیں پھر بھی میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں تم تو گنہگار ہو تمہیں تو بہت توبہ کرنا چاہیے تمہیں تو روزانہ استغفار کرنا چاہیے خوب استغفار کرنا چاہیے اسی لیے مسلم شریف کی ایک روایت میں اسی پر اپنی بات ختم کروں حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گنہگار بندہ مجرم بندہ جب اللہ کے دربار میں توبہ کے لیے چلتا ہے میں نے کسی وقت اسی مسجد میں ایک بات سنائی تھی کہ دیکھو دنیا میں مانگنے کے طریقے ہیں کوئی دامن پھیلاتا ہے کوئی کوئی جو ہے ٹھیلا لے کر چلتا ہے کوئی رومال لے کر چلتا ہے کوئی چادر بچھاتا ہے کوئی کٹورا لے کر چلتا ہے کوئی پیالہ لے کر چلتا ہے کوئی کشکول لے کر چلتا ہے یہ سب دنیا میں مانگنے کے طریقے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ نہ پیالہ نہ چادر نہ کٹورا نہ کوئی چیز یوں ہاتھ اٹھا لیے اللہ سے مانگ مانگ لیا اے اللہ تو نے ہم کو کسی چیز کے لیے مکلف نہیں بنایا تو اللہ جل شانو نے فرمایا میرے بندے تجھے رات میں دو بجے میں یاد آ جاؤں سوتے سوتے تو تیرے بستر میں پڑا ہوا تھا اور تجھے کوئی درد شروع ہوا اور ایسے وقت میں میں تجھے یاد آ گیا تو تو اپنے درد و تکلیف کے اندر کہاں تو برتن تلاش کرنے جائے گا اور پیالہ تلاش کرنے جائے گا اور چادر تلاش کرنے جائے گا سوتے سوتے بلا وضو ہی کے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگ لینا میں تیری جھولی بھر دوں گا میں تیری جھولی بھر دوں ہاں وہ رب وہ رب اب اس رب کی رحمت کی مثال دیکھو اس رب کی رحمت ایک علمی بات مجھے یاد آئی دیکھو ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے حضرات علماء اس سے محظوظ ہوں گے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ شریف جو ہے کلمہ شریف میں بہت نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس میں ایمان کی بھی شان ہے اور اس میں ذکر کی بھی شان ہے ایمان کی شان کا مطلب کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں تو مومن ہوتا ہے ذکر کی شان کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھو تو ذکر بھی ہے ایمان بھی ہے اسے ایمان میں بھی داخلہ اس میں ذکر بھی ہوتا ہے اب مرتے وقت جب نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں لکنو موتا الہ الا اللہ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو یہ کون سا لا الہ الا اللہ لا الہ ایمان والا یا لا الہ ذکر والا حضرت علامہ انور شاہ صاحب فیض الباری میں فرماتے ہیں لا الہ ذکر والا ہے ایمان والا نہیں ایمان والا تو ہے ہی یہ مومن تو ہے ہی یہ سارے لوگ اس کو مومن تھوڑے ہی بنانا ہے اس کو مسلمان تھوڑے ہی بنانا ہے مرتے وقت اگر اس کو مسلمان بنانا ہے مرتے وقت تو مرتے وقت کا تو ایمانی قبول نہیں ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نبی فرما رہے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ یہ ایمان والا لا الہ الا اللہ نہیں ذکر والا لا الہ الا اللہ کہ بھائی اپنے اپنے مرنے والے کو ذکر کی تلقین کرو تاکہ یہ ذکر کرتا ہوا جائے تو ذکر کرنا مستحب ہے خوب سنو میں تمہیں بہت بڑی بشارت کی بات سنانا چاہتا ہوں ذکر کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر اگر چھوٹ گیا تو واجب نہیں ہے مستحب ہے اور جب مستحب چھوٹ جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مرحوم کسی بیماری کی وجہ سے ہیمریز کی وجہ سے بے ہوشی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے بغیر لا الہ الا اللہ پڑے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس صورت میں وہ ذکر کے بغیر گیا ہے ایمان کے تو ساتھ گیا ہے مستحب چھوٹا ہے اس کے بعد میں بدگمانی نہ کرو وہ ایمان والا ہی ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے بشارت ہے بہت ذکر چھوٹا اس کا ایمان نہیں چھوٹا ہے اب ہم کیا سمجھتے ہیں بغیر کلمے کے چلا گیا ارے ایمان تو ہے ہی یہ تو ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آمدن بسم اللہ کو چھوڑ کر کے ذبح کرتا ہے تو جائز نہیں ورنہ امام شاہ بھی تو کہتے ہیں آمدن چھوڑتا ہے تو بھی جائز اس لیے کہ کل کلب اللہ ہر مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ تو مومن کے پاس تو ہے ہی ایمان معلوم ہوتا ہے مرد وقت جس کلمے کا مطالبہ ہے وہ ذکر والا کلمہ ہے ایمان والا کلمہ ایمان تو ہے اس غریب کے پاس تو میں حدیث شریف سنا رہا تھا اللہ کے حبیب کے اگزامپل مثال دے کر مجھے آپ کو سمجھاتے ہیں توبہ کے بعد میں بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے متفق علیہ روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبے سفر پر نکلا اتنی پر سوار ہوگا بڑا لمبا سفر ہے اس کا یہاں سے ہزار کلومیٹر اس کو جانا ہے اب کھانا پانی سب کچھ اتنی پر ہے راستے میں چلتے چلتے وہ تھک گیا اس نے سوچا لاؤ جرا یہ درخت آیا ہے بہت اچھا ہے ذرا یہاں سایہ ہے میں تھوڑا سا آرام کر لوں کمر سیدھی کر لوں اب بیچارہ تھکا ہوا تھا اونتنی کو ویسے ہی چھوڑ دیا کہ چارہ چلتی رہے اور وہ وہاں نیچے اترا اور کمر سیدھی کرنے گیا آنکھ لگ گئے سو گیا بہت دیر تک سوتا رہا سوتا رہا اب جب اٹھا اس کی اتنی تلاش کرنے لگا تو اتنی غائب حضور ایک مثال دے رہا اتنی غائب بھی اب وہ ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے اس کی اتنی مل رہی ہے اور گلے پیاس کی وجہ سے گلا خشک ہو رہا ہے بھوک ہے اور اتنی مل نہیں رہی ہے اور وہاں پانی ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کو اب بغیر پانی اور بغیر کھانے کے موت نظر آنے لگی یہ موت بلبلانے بل بلانے سو گیا طبیعت کمزور ہو گئی سوف آ گیا پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے لیٹ گیا اتنی غائب ہو گئی اس کے آنکھوں میں تصور ہونے لگا ابھی موت آئے ابھی موت آئے ابھی موت آئے اتنے میں آنکھیں بند تھی اور کسی چیز کے پیارے آقا کتنی بہترین مثال دیتے کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا اس کی اتنی موجود ہے وہ جلدی جلدی اٹھا اس نے پانی لیا کھانا لیا اس کی جان بچ گئی اب نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان موت کے منہ میں پہنچ چکا اس کو دوبارہ اس کی اتنی مل جائیں کھانا پانی مل جائے اس کو کتنی خوشی ہوگی آپ ہی بتاؤ کہ موت کے منہ سے واپس آ گیا کتنی خوشی ہوگی اب آگے نبی فرماتے ہیں او میرے امتی جب تو گناہ کرتا ہے اور پھر دربار رب میں آ کر اللہ کے دربار میں توبہ کے لیے جب تو آتا ہے تو جتنی اس کو خوشی ہوئی ہے اس سے زیادہ میرا اللہ میری توبہ پر خوش ہوگا میرا اللہ میری توبہ پر خوش میں اس حدیث شریف پر اپنے طلبہ کو یوں کہتا ہوں گنا میں نے کیا بدکاریاں میں نے کی ناجائز میں نے کیا اور توبہ کرنے چلا تو خوشی اس کو ہو رہی ہے حالانکہ خوشی مجھ کو ہونی چاہیے تھی کہ میرے مالک نے مجھ کو معاف کر دیا لیکن وہ خوش ہو رہا ہے وہ کیوں خوش ہو رہا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا اس حدیث شریف پر کہ اللہ کیوں خوش ہوتا ہے تمہاری توبہ پر فرمایا اس لیے خوش ہوا کہ میرا بھولا ہوا بندہ بھٹکا ہوا بندہ غلط راستے پر جانے والا بندہ جو جہنم میں جا رہا تھا جنت کا مستحق ہو گیا اور میرے بندے میں نے جنت تیرے ہی لیے بنائی بنائی میں نے جنت تیرے ہی لیے بنائی ہے تو میرے بھائیوں یہ توبہ بہت بڑی چیز ہے استغفار بہت بڑی چیز ہے ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے استغفار منازع مقبول رکھو اپنے پاس گھروں میں ہیں کہ نہیں مناجات مقبول مناجات مقبول رکھو اپنے پاس یہ وہ دعائیں ہیں مناجات مقبول میں جو اللہ نے قرآن میں بتائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے بہت سی باتیں میرے ذہن میں نہیں آئے گی مانگتے وقت بلکہ مانگنے کا طریقہ بھی نہیں نبی علیہ السلام نے اس انداز سے دعائیں فرمائی اس انداز سے کہ کوئی چیز دین ہو یا دنیا چھوڑی ہی چھوڑا ہی اس انداز سے نبی نے مانگا تم دنیا مانگنا چاہو تو نبی کی دعا میں موجود تم دین مانگنا چاہو نبی کی دعا میں موجود تم دولت مانگنا چاہو نبی کی دعا میں موجود تم اولاد کی تربیت مانگنا چاہو نبی کی دعا میں موجود اور یہ ساری دعائیں حضرت والا حضرت حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول میں جمع کر دی اور سات منزل بنائی اس کی سنیچر کو پہلی منزل اتوار کو دوسری منزل منزل جی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی نے یہ دعا سنیچر کو مانگی یہ دعائی یہ تو ہماری سہولت کے لیے ہے ورنہ آپ سنیچر کو کوئی بھی منزل پل لو اتوار کو کوئی بھی منزل پڑھ لو اور پہلی منزل جو ہے نا سنیچر کی اس میں ساری دعائیں قرآن کی ساری دعائیں اور پہلے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے جہاں سے پہلی دعا رب فر ورحم و انت خیر اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے رب غفر کہ میرے بندے تو مجھ کو یوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر رب غفر ورحم اور مجھ پر رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے دنیا کا انسان یہ کہیں کہ معافی مانگ اور پھر وہ بھاگ جاوے تو یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اللہ کہیں کہ مجھ سے معافی مانگ اور اللہ بھاگ جاوے ایسا نہیں ہو اس نے کہا ہے وہ معاف کرے گا اس نے کہا ہے وہ معاف کرے گا اس لیے میرے بھائیوں مناجات مقبول کو اپنے گھر میں بساؤ ایک منزل روزانہ پڑھو ایک منزل کتنی دیر آپ کو لگے گی مجھے پڑھتے ہوئے چار منٹ لگتی ہے میں پڑھتا ہوں روزانہ چار منٹ آپ کو زیادہ سے زیادہ چھ منٹ لگے گی کیا بگڑ گیا چھ منٹ میں ایران توران میں اپنا وقت گزار دیتے ہو ایک ایک گھنٹہ اگر منا جاتے مقبول پلو روزانہ ایک ایک منزل دعائیں ہیں اللہ کے نبی کی قرآن کی سکھائی ہوئی دعائیں اور ایک دعا بھی دل سے نکل گئی اور اس مالک نے قبول کر لی بیرا پار ہو جائے کرو گے یا سن سن کر سن سن ہو جاؤ گے بہت سنتے تو بہت ہے روزانہ بہت سنتے ہیں تقریروں پہ تقریریں ہو رہی ہے بیانات پہ بیانات ہو رہے ہیں کبھی نہیں ہے کمی نہیں کمی ہے عمل کی کمی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو عمل پر لائیں مناجات سے مقبول ملتی ہے اس کو خرید لو اپنے گھروں میں رکھو اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ اپنی بیوی کو بھی پڑھاؤ اور روزانہ ایک منزل کی پابندی رکھو ہمارے سارے اکابر کا معمول ان دعاؤں کا رہا ہے اور سارے اکابر نے دعاؤں ہی سے سب کچھ پایا ہے بھائی اپنی قوت پر اپنی طاقت پر کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ مولا نہ کرے اس لیے اللہ ہی کے دینے سے ہوتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت گئی